پھر دونوں ہے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہکانوں سے کہنا مانگا انہوں نے انہیں دعوت دہ قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پا کے گرا چاہتی ہے اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا موسا نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے